سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مفصل صورتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے آپ پہلی رکت میں الحاکم التکاثر ان انزلنا فی لیلت القدر ازا زلزلت الارض اور دوسری رکت میں ولاصر ازا اللہ والفتح اور ان عطع کل کا اور تیسری رکت میں قل یا کا کافرون تبت یدا ابی لہب تب اور قلح اللہ عہد پڑھتے تھے حدیث نمبر بائیس سو انیس مسند احمد